امت کے تعلق سے جو فتنے آئیں گے داخلی خارجی کتاب الفطن میں ان فتنوں کی وضاحت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے ایک ایک بات آہا نے جو بیان فرمائی وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو آج ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں وہ نظر نہ آتی ہو انہی میں سے ایک بات نے یہ بھی بیان فرمائی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا جائے گا اپنی رائے اپنے خیال اسی کو سب کچھ سمجھا جائے گا بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ سمجھے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے سچ ہے اور ہر انسان اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا نفسانی خواہشات جا بجا ہوں گے دوسروں کا لحاظ نہیں ہوگا دوسروں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا سنے گا سب کی اور کرے گا اپنی اور جب یہ بات ہو جائے گی اللہ کی نگاہ سے یہ امت گر جائے گی اور خود مخلوق کی نگاہ سے یہ امت گر جائے گی اس امت کا کوئی مقام نہیں رہے گا اس قوم کا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا اور حدیث سے میں آمارے تو عادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہتے ہوئے پانی میں ٹنکا ہوتا ہے ایک کاڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے ایسے ہی امت کا مقام اور درجہ ہو جائے گا پانی تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے اور ٹنکا لکڑی کا ٹکڑا کاڑی کا ٹکڑا وہ پانی کو روک نہیں سکتا وہ دائیں جاتا ہے تو دائیں طرف تنکا چلا جاتا ہے وہ گندے نالی میں گرتا ہے تو یہ تنکا گندے نالی میں گر جاتا ہے وہ تالاب میں جا کر ملتا ہے پانی یہ تالاب میں جا کر گرتا ہے وہ پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے تو یہ تنکا سمندر میں جا کر گرتا ہے اس کا اپنا کوئی وزن نہیں رہے گا اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک لگتا ہے امت محمدی علاقی والے سلط جس میں آنے کے لیے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے فرشتے رش کیا کرتے تھے اس امت کے اعمال پر فضیلت پر آج وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس امت کا مقام اس تنگے کی طرح ہو گیا ہے جو چاہے جیسا چاہے اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی داڑھی نکلوانا چاہے نوجوانوں کی داڑھی نکلوا رہا ہے ان کے برخوں کو نوچنا چاہے ان کے برخوں کو نوچ رہا ہے ان کو سود میں ملوث کرا کر ماں سے بدکاری کرانا چاہ رہا ہے تو سود میں ملوث کرا کر ماں سے بدکاری کر رہا ہے ان کو مسجدوں سے دور رکھ کر سنیما سے قریب کرنا چاہ رہا ہے مسجدوں سے دور ہو گئے اور سلیماؤں سے قریب ہو گئے ان کو علماء مدارس مطالب اور خانقاہوں سے دور رکھ کر ان کو فلموں میں کام کرنے والے زانی بدکار اور وہ سیاسی کتے جو حرام کی زندگی میں بنتے ہیں بڑھتے ہیں ان کے قریب کرنا چاہا تو یہ بھی ہو رہے ہیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں جیسے پانی میں ہنکا پانی کے تابے ہوتا ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہود و نصارہ کے کافرین کے مشرقین کے تابع ہو گئی ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے قرض لیتی ہے لون لیتی ہے ان کی تہذیب کو اپناتی ہے ان کے تمدن کو اپناتی ہے ان کے طور طریقوں کو اپناتی ہے اپنا وجود اپنا تشخص اپنی آئیڈینٹیفائی اور اپنا جو مقام ہے اس مقام کو وہ کھو چکی ہے تھا بابری مسجد کا کہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی اور ساری دنیا کے اندر آگ لگ گئی تھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب اگر کسی مسجد کے اندر ابھی جمعہ میں آنے سے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ کے سر کو مسجد کے اندر رکھ دیا گیا کوئی تعجب کی بات نہیں کچھ نہیں ہوگا مجھے میری بیوی کی فکر ہے میں چوروں کا غلام ہوں مجھے اولاد کو کتے کی پنڈے کی طرح چاٹنا ہے آپ مسجد میں تنظیم رکھے مسجد کو شہید کرے مسجد کو ویران کیا کیا کرے گا مسلمان اب کیا کرے گا سود میں پھنسا ہوا ہے حرام کا خون دوڑ رہا ہے جورو کی غلامی کا تو گلے میں پڑا ہوا ہے اولاد کا متی اور پرموردار یہ ہے اولاد نے اس کو پیدا کیا ہے یاد رکھے وہ کبھی ہو گیا بابری مسجد کا حادثہ اس کے باپ حادثے اب ہو رہے ہیں گجرات کا حادثہ کبھی ہو گیا اس کا باپ حادثہ اب بنگلور کے اندر ہو چکا ہے میں نے آپ کو جس مسجد کے تعلق سے بتایا لگتا ہے کہ میرا جینا اور میرا وجود یہ قسم کی امانت ہے ایک قسم کی جو ہے بیکار کی زندگی ہے کیا دیکھ رہے ہیں ہم جو جس علاقے کے اندر مسجد تعمیر ہو رہی تھی کافر نے پورا گھیرا کر لیا قبضہ کر لیا زمین وقت کی ہے ڈیڑھ سو سالہ ریکارڈ ہے اور اسے جو ہے وہاں کے ذمہ داروں نے اس کے کاغذات ایشو کیے ہیں میٹر آیا ہے پانی آیا ہے اب اگر ہم جاتے ہیں وہاں پر کافروں کی اجازت سے اپنی بنائی ہوئی جگہ میں جہاں اذان ہو چکی تھی ہو چکی تھی مسجد تین دن کی ہو مسجد تین سو سال کی ہو مسجد کے آداب وہی ہیں مسجد کا نقشہ بیٹھ چکا تھا مسجد کو اکھاڑ دیا گیا کسے کیا فرق پڑتا ہے کسے فکر ہے سوچ رہے ہیں یہی وہ گاؤں تھا کہ جس گاؤں کے اندر کافروں کے بڑے بڑے چوروں کو مکاروں کو ستونوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا کافر اس گاؤں سے گزرتا تھا تو چپل بغل میں رکھ کر مار کر گزرتا تھا مسلمانوں کے سامنے چپل پہن کر جاننا وہ سمجھتا تھا بے قدری سمجھتا تھا آج ہمارے علاقے میں جہاں نماز شروع ہو چکی آزاد کون کچھ کیا کرے گا منیسٹر مسلمان نہیں ہے اہل سربت مسلمان نہیں ہے کتنے مسلمان ہیں جو ان جو ہے کافروں سے ملے ہوئے منافقت آج کے زمانے میں کر رہے ہیں اگر جو ہے افغانستان کے اندر کچھ لوگ رشیا سے ملے ہوئے تھے امریکہ سے ملے ہوئے تھے کہ طالبان جیسے مجاہد قوم کو دیکھ کر بڑے قوم کو دیکھ کر کون اپنے ضمیر اور ایمان کا سودا کر سکتا ہے ہم دیکھ رہے گجرات کی جب یہ بات آئی کہ پولیس بنواریوں کو اور دنگیوں کو بلا کر اپنی نگرانی میں انہوں نے مساجد کو جلایا اور اپنی نگرانی میں انہوں نے مساجد کے مال کو لٹوایا اور مسلمانوں کو پٹوایا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ ہوا کہ پولیس اپنی نگرانی میں پولیس مسجد کو اجاڑا وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے حفاظت کرنے والے انہیں لاٹھی چارج کی گئی اور جو بابو داخلہ ہے مین گیٹ وہاں پر دیوار اٹھا کر کافر کے قبضے میں وہ چیز دے دی گئی کیا فرق پڑ رہا ہے کون مارنے چلا جائے گا کون لڑنے چلا جائے گا ایمان ہوگا عیرت ہوگی اور کچھ کرنے کا شوق اور اب تو ہم پیدا جو ہوئے ہیں نا بیوی کو پالنے کے لیے اولاد کو پالنے کے لیے اور زمین ہڑپنے کے لیے مکانات جائیداد بنانے کے لیے اب زندگی کا مقصد یہ ہو گیا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن انسا اللہ ليعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا اب عبادت کا ترجمہ ہماری ڈکشنری کے اندر یہ ہے نماز پڑھے نہ پڑھے داڑھی رکھے نہ رکھے روزہ رکھے نہ رکھے دین کی فکر ہو مسجد کو مندر بنا دیا جائے شہید کر دیا جائے مسلمان عورتوں کی آبرو کو ختم کر دیا جائے مسلمانوں کی آبرو عورتوں کی آبرو اور اس وقت کو سر بازا کچھ فرق پڑنے والا نہیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں بنو نظیر قبیلے میں ایک عورت تھی ایک یہودی نے اپنی لکڑی سے اس عورت کے دوپٹے کو اور آنچل کو چہرے سے ہٹا دیا ہٹانا تھا آپ ایک مسلمان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نیام سے تلوار نکالی اور جا کر اس یہودی کا سر قلم کر دیا چہرے سے دوپٹہ ہٹانے پر مسلمانوں میں وہ قیرت تھی اور مسلمانوں کے اندر وہ جوش اور جذبہ تھا آج کس نے مسلمانوں کو صبر کے گھوٹ بزدلی بزدلی کے گھوٹ صبر کے نام پر پلا دیے ہیں چوڑیاں پہنا دی ہیں عورتوں کی طرح کان میں بالی ڈال کر عورتوں کی طرح ہاتھ میں بگڑی ڈال کر عورتوں کی طرح پیر میں چلہ ڈال کر عورتوں کی طرح سر کے بال رکھ کر میرے رب کی قسم مسلمان عورتوں کا ریکارڈ تھا کہ انہوں نے یہودیوں کے خیمے کو کھاڑ کر پھینک دیا ایک ایک عورت بیس بیس یہودیوں کا قتل کیا ایک ایک عورت سینکڑوں کا پیروں کو میدان چھوڑ ڈال کر عورتوں کی طرح بال رکھ کر ہاتھ کے اندر کنگن ڈال کر پیر میں کڑا ڈال کر وہ عورت سے مشکل کمزور ہو گیا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ مسجد اکھاڑ دی گئی کوئی بات نے ان کو گھیر لیا فرمایا کہ ابو خدامہ ذرا بتائیے تو صحیح آپ کی زندگی کا کوئی عجیب و غریب کارنامہ حضرت ابو خدامہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اونٹ خریدنے کے لیے بازار گیا اور تاکہ سامان جہاد اس کے اوپر میں رکھوں اور میدان جہاد کے اندر جاؤں اچانک مجھے خاتون کی آواز آئی اے مجاہد اے ابو خدامہ رک جاؤ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ابو خدامہ فرماتے ہیں میں رک گیا میرے پیٹ پیچھے سے وہ پردے کے اوٹ سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی ابو خدامہ میرا باپ تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میرا شوہر تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میرے بھائی تھے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے میرا بیٹا ہے وہ کلام پاک کا حفظ کر رہا ہے ان قریب حافظ ہو جائے گا میرا ارادہ یہ ہے کہ سینے میں قرآن رکھ کر اللہ کے راستے میں جا کے شہادت نوش کرے لیکن میری طبیعت نہیں کرتی اس وقت جو امیر المؤمنین ہیں اس وقت جو سپہ سالار ہیں اس وقت جو مجاہدوں کے کمانڈر ان چیف ہیں مجھے میدان جہاد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ایک باپ تھا میں نے اسے جہاد کے حوالے کر دیا ایک بھائی تھا میں نے اسے میدان جہاد کے حوالے کر دیا اور میرے خاندان کے جتنے مرد تھے سوائے اس بیٹے کو چھوڑ کر اتنا لمبا عرصہ جہاد کے رشتے سے اور جہاد کے میدان سے تعلق کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتی اللہ نے میرے اندر خوبی دی ہے کہ میرے بال عام عورتوں کے بالوں کے مقابلے میں لمبے ہیں ابو خدامہ میں نے ان بالوں کو کاٹ کر مٹی کا پردہ لگا کر کہ عورت کے بال بھی پردہ ہے میں نے مٹی سے گون دیا ہے ابو خدامہ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اس کو تم جو ہے کسی گھوڑے اور اون کی رسی کے لیے استعمال کر لینا جو میدان جہاد کے اندر گھوڑا اور اون جاتا ہو کہیں گے اے اللہ میں حکومت کی قربانی دی جان اور مال کی قربانی دی کلام پاک پڑھتے ہوئے اپنی جان آپ کے راستے میں نشاور کر دیا اللہ میرا مجھے اور آپ کو پوچھے گا اور پوچھے گا کہ کیا کیا تم نے تو تم یہی کہو گے کہ ہم نے جورو کے پیشاب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا کو جایا کرتے تھے اس کے بہانے کو ڈھو کر جایا کرتے تھے وہ ڈلیوری کے لیے اندر ایڈیاں رگڑا کرتی تھی ہم کتے کی طرح باہر مچلا کرتے تھے تڑپا کرتے تھے نقشہ بنایا ہے ورلڈ پلان بنایا ہے کہ ان کی حکومتیں کہاں کہاں قائم ہوں گی انہوں نے بولو تو کتے کا گوشت بول رہا ہے جھوٹ کوئی پرواہ نہیں اسے انہیں کتے کا گوشت کھانے تیار ہے یہ ڈبانے والا دھوکہ دینے والا اس معلوم ہے فیمس ہے کہ یہ دھوکہ باز ہے ایار ہے مکار ہے اور باز ہے پھر کہتا ہے اگر میں نے زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا تو سور کا پیشہ اور پاخانہ خریدے سا خود اقرار کر رہا ہے اگر میں نے یہ کام کیا اگر میں نے کرتی کا قرض لے کر ڈبا لیا تو ایسا ہے کہ اللہ مجھے کافی کی موت دے دے ڈرتا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہا اللہ تو جو چاہے کر لے تو کیا کرے گا مارے گا جہنم میں ڈالے گا بیوی کو ایڈ دے گا اور سینے کا کینسر دے گا مجھے جو ہے کڈنی کا جو ہے مرض دے دے گا میرے سر کے اندر بریک تو جو چاہے سر میں تیرے سر پر سر جھکانے والا نہیں میں سچ بولنے والا نہیں میں ہم راستے پر چلنے والا نہیں اور اللہ کو فریق مخالف بنا کر آج کا مسلمان دشمن بنا کر پیش کر دیا ہے اللہ کے حقیق آتا ہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو نمونہ دیا اور زندگی کا جو اسوا دیا آج دور دور تک اس کی کوئی جھلک ہماری زندگی کے اندر نہیں ملتی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کا کوئی عکس نہیں ملتا زندگی کا مقصد کھانا زندگی کا مقصد کپڑا پہننا زندگی کا مقصد مکان بنانا چہرے پر سنت رہے نہ رہے سود ہو رشوت ہو حلال ہو حرام ہو کوئی فرق یہ چائے میں مسجد کا پیسہ کھاتے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ اگر میں کھاتا ہوں مسجد کا پیسہ تو دن کے اجالے میں ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ کہتے ہیں اللہ مجھے غارت کرے اب سامنے والا سمجھتا ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کا پیسہ کھانے والے پر اللہ غارت کرے تو دل میں شاید یہ بات آئے کہ یہ مسجد کا پیسہ نہ کھاتا ہو لیکن وہ جملہ بول کر اور زیادہ کھا رہا ہے کتنی ہمت ہے یار آج کتنی ضرورت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے تھے حضرت کو بھوک لگی تو حضرت گئے ایک جنگل میں اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا اس زمانے کا جو سرمایہ تھا یہی بکریاں تھی یہی ریوڑ تھے بکریوں کا تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے کون ہے میں چڑا ہوں مالک یہ بکریاں ہیں اور چلا رہا ہوں حضرت ساری بکریاں ہیں ایک بکری اگر تو کر دے گا مالک کو تھوڑا نہ پتہ لگے گا ایک بکری اگر تو بیچ دے گا پتا تھوڑا نہ لگے گا بھلا تیرا بھی ہو جائے گا پیسہ مل جائے گا اور میرا بھی پیٹ بھر جائے گا میں مسافر ہوں مجبور ہوں اس نے کہا کہ مالک کو پتا لگ جائے گا ہاں، مالک تو کہیں دور پڑا ہے اور اتنی ساری بکریوں میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک جو ہے بھیڑیا آئی اور ایک جانور آیا اور بکری کو اٹھا کر لے کر گیا یا کھائی میں بکری گر گئی کیا بہانا بنانے کے لیے کوئی بہانا نہیں ملتا کیا کوئی بھی بہانا بنا لے تو اس نے اور دوسری سانس میں کہا فائن اللہ اگر میں مالک کو جھوٹ کہوں تو اللہ کہاں گیا بکریاں چرانے والے چرواہوں کے اندر اللہ کا اللہ کا ڈر تھا آج حج کر کر حج کا آڑ لے کر نماز پڑھ کر پیشانی پر گٹا دکھا کر آج داڑھی رکھ کر داڑھی کا حوالہ دے کر آج علماء اور جو ہے یہ خواہوں مدارس سے رشتہ دے کر اس رشتے کے حوالے سے خدا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کیسے یہ امت کامیاب ہوگی کیسے یہ امت بن گی آج نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے اور اپنے نفس پوجا کے اندر لگا ہوا ہے پہلے پیٹرول بند تھے وہاں پر انسان جاتا اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلا لیتا اب جہاں رکی گاڑی وہاں اسے چائے چاہیے مٹھائی چاہیے کھٹا چاہیے پیٹرول بنکوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ پہلے شاپنگ کمپلیکس نہیں تھے اب بن گئے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ انسان پوج کا غلام ہو چکا ہے کھانے پینے کا عادی ہو چکا ہے اور کھانے پینے کا غلام ہو چکا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اوپر سے کھاؤ اور نیچے سے پاخانہ سو لو اور اوپر سے پیو اور نیچے سے پیشاب ٹیسٹ کرانے کے لیے لے جاؤ اور وزن کراؤ وزن گھٹانے کی فکر کرو دبلے ہو تو موٹے ہنی کی فکر کرو پہلے زمانے میں جو مرتے تھے وہ کیسے مرتے تھے چیچک آ کر مرتے تھے کئی آ کر مرتے تھے اب جتنی بیماریاں ہیں کھا کھا کر مرنے کی بیماریاں ہیں کولسٹرال ہے ہاٹ ہے یہ کھانے سے آتا ہے موٹاپا ہے یہ کھانے سے آتا ہے کھانا انسان اور مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ پہلے شادی بیاہ کے اندر ایک قسم کا کھانا اور ایک قسم کا مٹھا مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے ہوا کرتا تھا اب کسی نے دو لائے روٹی لے کر آیا کسی نے جو ہے تین لے کر آیا کوئی آئس کریم لے کر آیا چائے لے کر آیا یہی چیز ہماری زندگی کا مقصد بن گئی اور نہ کشمیر کی بیٹیوں کی آبرو لٹتی رہے فلسطین کے اندر بیت المقدس کے ارد گرد یہودی کتے دیوار قائم کر کر اس جو ہے بیت المقدس کی جو ہے بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے اس کو کھوکھلا کرتا رہے بابری مسجد کا مختلف مظلومانہ حیثیت کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو گرفتار کیا جاتا رہے کب ہم ہوش میں آئیں گے کب سمجھیں گے چاہتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے تو میدان جہاد ہاتھ میں جا کر جامع شہادت پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو خدامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب دیا ابو خدامہ میں اسی ماں کا کا بچہ ہوں جس باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میں اسی ماں کا بچہ ہوں جس کے بھائی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ابو خدامہ مجھے شہادت سے نہ روکو میں جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں میری ماں وہی ہے جس سے اپنے بالوں کا پردہ کر کر میدان جہاد میں کام آنے والے میں ہمت کر کے کہوں گا کوئی برا سمجھے یا اچھا سمجھے میں کہوں گا کہ ان کے پیشاب کے قدرے کو بھی ہماری بزرگی نہیں لگ سکتی ان کی جانیں قیمتی ان کا مان قیمتی ان کا تحدس اور ان کا وجود قیمتی اللہ کے حبیب پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کبھی جو ہے مسترد نہیں کرتا آپ کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ دیا تھا وہاں بیٹھ کر کے کر کر آپ دعا کر سکتے تھے لیکن آپ مسجدوں کے اندر وہ بچے یتیم نہیں ہو سکتے تھے مسجد علی جو مدر کے میدان میں آج بھی ہے وہ چیز چیز کر کہہ رہی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے جھوپڑی بعد میں ڈالی اور صحابہ کو پہلے میدان کے اندر اتارا کوئی نہیں ہر ایک کو اپنا کام ہے ہر ایک کی اپنی بیوی ہے ہر ایک کے اپنے بچے ہیں ہر ایک کا اپنا اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں اس لیے بھیجا کہ بیویوں کو پالے اولاد کو پالے خاندان کو پالے ماں باپ کو پالے بھائی اور کام نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں وہ یہ کیا ہے صحابہ اکرام کے لیے دنیا کے لیے وقت نہیں تھا صبح شام دین صبح شام نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر صبح شام اسلام کے الگ کو بلند کرنے کی فکر صبح شام مسجدوں کو صفا کے چبوترے کو آباد کرنے کی فکر کبھی وہ کھانوں کے پیچھے نہیں پڑے اللہ کے حبیب پاک آقا ہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تین دن آپ کی حیات عوام ہے کبھی ایسے نہیں آئے کہ جن تین دنوں کے اندر آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو ہمیشہ آپ کیا ارے ملتا تھا اللہ سے کہتے اللہ حد کا پہاڑ بنا کر دے دے خرچ کر دے خاندان والے خرچ کر کے آج تک وہ حد کا پہاڑ ختم نہ ہوتا لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ دنیا کے کتے نہ بنو دنیا کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری روزی کو لکھ چکا ہے تمہاری حیات کو مقدر کر چکا ہے یہ بتانے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے بھوک کی وجہ سے فخر و پاخی کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ رہے تھے اما عائشہ فرماتی ہے میں آج سے عائشہ مجھے ڈر ہے کہ اگر روٹی کے کچھ ٹکڑے میں کھا لوں گا تو پچھلے پیغمبر مقامات میں مجھ سے آگے چلے جائیں گے آپ کا مقام طے تھا آپ چاہتیے محشر ہونا طے تھا آپ کوثر ہونا طے تھا آپ سعید دل کھانا ہے کما کیوں رہا ہے اس لیے کہ بلڈنگ باندھنا ہے کما کیوں رہا ہے اس لیے کہ عمدہ نماز کا بجر کبھی کبھی زندگی میں ملتی ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا اما بابا پڑھائی تھی اور دین کے مسائل دو ایک دن پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا یعنی بنیادی کے کافی بھی شاید اس مسئلے کا جواب دے دے ایک صاحب کا وہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ چھیڑنے کے لیے پوچھ رہے تھے یا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نے کہا کہ ہماری والدہ تین دن جماعت میں جا رہی ہیں اب والدہ کوئی بیٹے کو بتلائے ہو سکتا ہے یہ قیامت کی نشاری ہو والدہ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ بیٹا مجھے ماہواری آ رہی ہے مجھے مہینے کا ہو گیا اور مجھے جو ہے ایام کا شاید کوئی غیرت ماں غیرت مند ماں حیادار ماں گئے گی لیکن چونکہ زمانہ اب بدل چکا ہے اب اچھا برا ہو چکا ہے برا اچھا ہو چکا ہے عیب ہنر بن چکا ہے ہنر عیب بن چکا ہے اب ماں باپ اولاد کو لے کر سچی فلمیں دیکھ رہے ہیں گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈاکو کے عزت لوٹنے کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں پلنگ کے اندر کپڑا اتارنے کے منظر کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو یوں کہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ جو جاری ہوتا ہے وہ مجھے میرا ضمیر تو گوارا نہیں کرتا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے زمانے کی عورتیں مجھے پتا ہی نہیں لگتا تھا کہ پیشاب بانا بھی کرتی ہیں مردوں کے کام دھندے کو چلے جانے کے بعد چپکے سے جا کر پانی ہو جایا کرتے تھے اب تو بھلے مجمے کے اندر عورتوں پر کو خارج کرتی ہے اپنے جسم کا دکھاوا کرتی ہے اور پھر فخریا طور پر کہتی ہے مجھے جو ہے ایسا پتلا ہوا ڈھیلا ہوا پاخانہ ساری تاریخ مردوں کے سامنے عورت بیان کر رہی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے میرے آقا نے فرمایا سستا ہی بھی باشی تھا جب تیری شرم کا جنازہ نکل جائے اور جب تیری حیا کا جنازہ نکل جائے تیرے من میں جو آئے وہ کر میں نے کہا کہ ہم جب چھوٹے تھے پتا ہی نہیں لگتا تھا کہ عورت استجابی کرتی ہے عورت بیت الخلا بھی جاتی ہے اتنا احتیاط کرتی کہ گھر کا کوئی مرد آمد نہ ہو آہستہ سے پہلے غربت کی اجلاس زیادہ تھا یہ حرامی کال سینٹر آ گئے اور روپے کی قدر و قیمت گھٹ گئی اور مال پیسہ زیادہ ہو گیا یہودی اور نسارا کی عیسائیوں کی تہذیب و تمدن چما چمٹی کتوں کتوں کی طرح عام ہو گئی پہلے کافی کی عورتوں میں حیاتی پہلے مشرق زیور تھا مسلمان عورت کا نہیں غیر مسلم عورت بھی اپنے چہرے پر گھونگٹ ڈالا کرتی تھی بیل گاڑی گھوڑا گاڑی چلا کرتی تھی اس بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی میں غیر مسلم عورت نہیں بیٹھتی تھی جس میں چلانے والے اور سیاسی دلوں کے درمیان پردہ نہیں ہوتا تھا ہندو عورت پردہ کیا کرتی تھی اب مسلمان عورت اپنی ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے مجھے مہینے کا ہو گیا مجھے ایس جاری ہو گیا ہمارا تو سے پہلے یہ حالات نہ لائے غلط بھی ہو جائے خبر لیکن جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا شرم اور حیا نکل جائے تو جو بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے میں ہمارے بزرگ کاروبار کیا تھا مدینہ منورہ کا ایک ایک تاجر اون کے جو ہے پشتوں پر مانگ رکھا کرتا تھا اس کا ایک سرانہ مسجد نبوی سے ملا ہوا کرتا تھا اور دوسرا سرانہ مدینے کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا تھا سینکڑوں اونٹ ہوا کرتے تھے ان اونٹوں کو اوپر تجارت کا مال لگا ہوا ہوتا تھا کیا وہ لوگ لون لیا کرتے تھے کیا وہ لوگ چٹ چلایا کرتے تھے کیا وہ لوگ جو ہے سیٹ کے پاس مارواڑی کے پاس اپنی جورو کا مال گروی رکھا کرتے تھے جھوٹ not کیا یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی کا کعبہ ہماری زندگی کا طواف ہماری زندگی کا حضر اسبت اسی کو پہنچا دو اسی کے دل طواف کرو اسی کی پوجا کرو اسی کو سجدہ کرو ہے کیا اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہمیں بھی پہنچا جا سکتا ہے نماز کو تین چار نمازیں ملا کر گھر میں جب جائیں تو بھی پڑھ لیا جا سکتا ہے نماز جمعہ جمعہ میں بھی ادا کر لی جا سکتی ہے پتا چلے گا پتا چلے گا جب کبر کے اندر لپیٹا جائے گا یہ ملا کی بات یاد آئے بڑھ کر اس نے یہ کہا کہ اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے کافر بھی کافر عورتیں آج بھی جو ہے اگر وہ ناپاک ہوتی ہے تو ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ وہ عورت جو ہے کچن میں نہ جائے اس عورت کا تولیہ الگ کر دیتے ہیں اس کا جو ہے نہانے کا صابن الگ کر دیتے ہیں عورت کافر عورت کے اندر یہ بات ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی یہ ادو کا دل بحیث کل ہوا ازن ساڑھے آٹھ سو بنگلور اربن کا کوٹا اور امیدواروں کی جو دیتا تھی ساڑھے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار جو امیدوار تھے کسی امیدوار سے پوچھے کہ حج کے دن کتنے ہیں کوئی نہیں بتا پائے گا حج کو جا رہے ہیں حج کے ایام کتنے حج کے ارکان کیا طباف کا طریقہ کیا سفا مروا کی صحیح کا طریقہ کیا مینا میں کتنے دن رکنا چاہیے رمیے جی مار ڈال دیا ارے کوئی آدمی گاڑی لینے سے پہلے گاڑی سیکھتا نہیں سیکھتا یا کوئی آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر پھر گاڑی سیکھنے کی فکر کرتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی فکر نہیں تھا ہٹ برباد ہو جائے وہاں پوچھ پوچھ کر کر لیں گے گاڑی پوچھ پوچھ کر چلا لینا نوکری پوچھ پوچھ کر کر لینا کاروبار پوچھ پوچھ کر کر لینا ایک دکان کا ڈھیلا لینا ہو ایک اینٹ مٹی کی لینی ہو ایک سیمنٹ کا موٹا لینا ہو ستر آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ سیمنٹ اس فنا ہونے والی بلڈنگ میں لگنے والی ہے یہ ماربل یہ موزہ میرے ٹوائلٹ میں میرے بیٹا اور نے کی جگہ لگنے والا ہے کہاں کا پتھر اٹا ہوگا راجستھان کا ہوگا یا ایک جو ہے مراد آباد کا ہوگا کہاں کا اچھا ہوگا اور کون سی کوالٹی بہتر ہوگی دنیا کے معاملے میں ستر آدمیوں سے مشورہ اور تین کے معاملے میں اپلیکیشن دے دیا اور حج کے لیے چلا گیا ہر کتاب کا مفت میں لقب بھی ایسے حج کیا کرتے تھے عمرہ کرنے والے ایسے عمرہ کیا کرتے تھے اب کیا ہے شاپنگ کی یہ کی وہ کی قریب میں دکان جو ہے مسجد نظر آئی کعبے کو دیکھے ہوئے ہفتوں ہو جاتے ہیں کعبے کے خلاف کو دیکھے ہوئے کئی دن ہو جاتے ہیں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے پوری محنت شاپنگ میں صرف کر دیتے ہیں آتے وقت ایئر انڈیا کے سامنے حجاج کرام کا ہڑتال اتنے کلو لے کر جانا ہم حاجی ہیں اور تم ایئر انڈیا والے ہم کو دھوکہ ایسا کھلا جو ایئر انڈیا بھیڑوں چماروں سے لیتے ہیں کہ بیس پر تین کلو کے اوپر وہ لگے کہ نہیں لیتا اب وہ ہڑتال کر کر منوا کر اور انڈیا کی حج کمیٹی سے دباؤ ڈال کر منسٹروں کا انفلوئنس یوز کر کر حج بیت اللہ کا سیدھا کیا پا رہے تھے دیکھا آپ نے کیا مارے اور ہاں، رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری مجھے یہ بیماری میرا مرد ایسا لا کر دیتا ہم نے تربیت نہیں کی غلامی کریں گے ہم غلامی کریں گے تو مالک کی تربیت ہم کریں گے مالک ہماری تربیت کرے گا وہ کہے گا حلال ہو ہو حرام کما کر لاؤ دیکھو فلاں عورت شادی میں یہ پہن کر آتی ہے فلاں عورت اس نے چہرہ ایسا بنایا ہوا ہے اس نے رنگت فلاں دوا کھا کر ایسی ساری زندگی عورتوں کی دیکھو عاملوں کے چکر آیورویدک ہومیوپیتھک جسم کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہے دھرم کے اعتبار سے وہ جوان ہے سشما سوراج اپنی جو ہے جسم کے اعتبار سے بڑھاپے کی منزل میں چلی گئی ہے دھرم کے اعتبار سے وہ جوان ہے اور آج کا نوجوان اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ کو کاٹ کر مسجد کے اندر ڈال دیا گیا کے چمڑے میں قرآن رکھ کر دارنون کی مسجد کے اندر رکھ دیا گیا میرے محلے سے فلا نوجوان کو دہشت کر کھا کر لے جایا گیا تو ان بڈوں سے بدتر بڈھا آج کا نوجوان بنتا ہے کو کیا نہیں دے کاروبار کرتے رہے ایک کاروبار پر دوسرا کاروبار ایک گھر پر دوسرا گھر ایک سائڈ پر دوسری وہ جو جنت کا مالک ہے یہاں کے جوتوں کے کے سستے بغیر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جنت میں جائیں گے وہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی آمد سے جنت شام کرے گی جس پر حور پیدا ہوں گے جس پر جنت کے وشمان پیدا ہوں گے اس کے گھر کی حالت یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے اما آئسہ رضی اللہ تعالیٰ تھا لیٹا کرتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں اپنا عائشہ سو جائیں روایت میں آتا ہے کہ آپ قیام کرتے کھانا رہ جائے گا یہ موتا کا پانی گندا ہوتا کر اس برجے کو غسل دو ہمارا نہانا ان بلڈنگوں کے اندر نصیب نہیں ہوگا ہمارا جنازہ نکلنا نصیب نہیں ہوگا کہاں بھاگے جا رہے ہو کہاں بھاگے جا رہے ہو جس گلابی کے شوق کو گلے میں ڈالے ہوئے ہو جس جو ہے اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹنے کے اندر لگے ہوئے ہو اللہ کے حبیب پاک کا سشن کی گھر کی حالت تھی اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی کا ٹکڑا دیا آقا رونے لگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئی کہ کہیں میری روٹی کے بارے میں ڈاؤٹ نہ کرنے لگے کہ یہ کہیں سب ہے یا کہیں اور سے آ گیا ہے فرمایا آپ حضور اب رو رہے ہیں میرے رب کی عزت و جلاوت کے قدم میرے علی کی محنت کی یہ کماری ہے اس کے اندر حلال خون حلال پسینہ لگا ہے اللہ کے حقیب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تیری کمائی تو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تیرے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میرے لیے نور ہے یہ تو میرے لیے روشنی ہے یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں بیٹی کے ہاتھ کی روٹی کھا رہا ہوں بیٹی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے رب کی زد و جلالت کی قدم آج محمد کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ جو جا رہا ہے بیٹی تین دن کے بعد آج پہلا لقمہ جا رہا ہے یہ حالت تھی مائیں بچوں کو کیا کر رہی ہیں شوہر بیوی کو کیا کر رہا ہے چٹ پر یہاں جو ہے مسالہ پوری کھایا وہاں پر جا کر مسالہ ڈوسا کھایا پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آئس کریم کھایا پھر اس کے ایک گھنٹے کے بعد بریانی کھایا پھر بریانی کھانے کے بعد ٹکارے آنے لگی کہا کہ پی لے بھوک پی لے اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا حکیم کا حلوہ کھانے لگا اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا رس کے اندر یعنی انجیکشنیں دے کر حلوے کھا کر دینے والا قیامت میں بھوکا رہے گا دنیا میں ٹکار دینے والا کا جواب دیا میں نے پوچھا بچوں ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہو کون سی عید آج تمہارے گھروں میں آ گئی تمہارے محلے میں آ گئی مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو میرے صحابہ نے نبی کے وہ تربیت کی تھی انہوں نے کہا کہ نبی کا مہمان آج ہمارے گھر آ گیا صحابی فرماتے ہیں کہ شاید ابو بکر صدیق آ گئے ہو شاید عمر فاروق آ گئے ہو شاید طلحہ زبیر آ گئے ہو شاید اماں عائشہ آ گئی ہو شاید فاطمہ زہرا آ واقعہ میرے لیے ناکافی اور اس آخا پر مارے سارے مہمانوں کو میں جو ہے دودھ پلاؤں تو سمجھنے لگے آخر کا خطرہ اور بھی نہیں ملے گا فرماتے ہیں ہر صحابی اتنا پیا اتنا پیا آقا کہتے تھے اور پیو تو صحابی کہتا نہیں اس کے اوپر نہیں پی سکتا پھر دوسرا کا نمبر آتا تیسرے کا آتا آخر میں آقا نے فرمایا مسکراتے ابو ہریرا پڑے ہوئے ہیں آپ کے جسم کو پھول جیسے اور پھول کی کلی جیسے نازک جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کئی طرح کی طرح کے لیے وہاں غلام ہیں وہاں محل ہیں اور دونوں جہاں کا سردار اس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے یہ حالت میں نہیں ہوتی آقا فرماتے ہیں اثر میں پولیس والوں نے یہ کوئی اخلاقی مجرم تو نہیں تھے کہ چوری کے کیس میں اور جو ہے پٹ پاکٹ کے کیس میں گرفتار ہو رہے ہو یہ تو ایک مذہب کے لیے کرنے والے تھے پولیس ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی تو چنانچہ یہ غاسمی مولانا صاحب اور ایک عالم صاحب یہ بہت بڑے بزرگ تھے اگر ان کو یہاں رکھا جائے تو یہاں لوگوں کا تانتا بن جائے گا لوگوں کی آمد رفت شروع ہو جائے گی یہ کہہ کر ان دونوں بزرگوں کو جہلم پاکستان کا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے ایک ہی کمرے میں ان دونوں کو رکھا گیا لیکن وہاں بھی ان کا چرچا ہو گیا شرابہ ہوا کہ یہ دونوں بزرگ حضرات ختم نبوت کے لیے قربانی دے کر اپنے آپ کو جو ہے قید کروا دیا ہے تو ہر قیدی ملنے آتا تو ان کو مٹھائی کا ڈبا لے کر آتا کچھ تحفہ لے کر آتا کوئی جلیبی لے کر آیا کوئی جو ہے جامن لے کر آیا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتنی مٹھائی جم گئی آدمی کیا کرے گا رکھے گا تو سوکھ جائے گی خراب ہو جائے گی اور کھا نہیں پاتا آدمی کچھ کھانے کے بعد گلاٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا کہ اس قید خانے کے اندر جتنے مسلمان قیدی ہیں ان کو فجر کے ناشتے کی دعوت دے دی جائے اور پھر جو ہے یہ ساری مٹھائیاں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر نہیں آئیں گی پھر جمیں گی تو پھر دوبارہ دیکھا جائے گا تو چنانچہ دونوں بزرگوں نے طے کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہاں کے علاقے کا رہنے والا ایسا مولا بخش کہا کہ اس کو بلائیں گے تو کسی قیدی نے بتایا کہ حضرت اس کو بلائے گے تو کوئی قیدی کھانا نہیں کھا پائے گا دس کلو مٹھائی تھی عموماً ایک آدمی پو ساتھ چالیس قیدیوں کا ناشتہ اور قیدیوں کے جو بڑے بڑے مگ ہوتے ہیں جب اس میں ہم نے خالص دودھ کی چائے چالیس آدمیوں کی بنائی تھی اور شروعات ہم نے دعوت کی پاکستان کے کراچی کے رہنے والے مولا بم سے فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ اس قسم کے امت کے اندر پیٹو ہو گئے ہیں کہ کبھی وہ داستان کے کھجور کا بیج چوس کر میدان جہاد میں چالیس آدمیوں کا ناشتہ اور چائے پینے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اور بھی کچھ ہے جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو بیٹھنے میں بے قراری کرنے لگا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی اور بڑوڑ ہونے لگا اس وجہ سے یہ بیت الخلا جانا چاہتا اس کو روکنا چاہیے مزہ ملے گا کیوں کھایا غالب چالیس آدمیوں کا ناشتہ ہزم کر لیا ارے بیٹھے نا کچھ بات کریں گے کچھ ختم نبوت کے عنوان پر جو ہے یا کے بندے مولا بخش نے جو چالیس آدمیوں کا ناشتہ حضم کر دیا تو حضرت مولانا سے کہا مولانا ظہور الہی یہاں پر ہمارے کراچی لازم نہیں ہے کہ آدمی جو ہے تندرستی کا راستہ اپنا ہے فخر پاخی کا راستہ اپنا ہے لیکن اتنا تو یہ ہے کہ جانور میں اور انسان میں فرق کر کس نے فقیری کو اپنایا اور کون سا بغداد کی گلیوں کے اندر کا گداری لے کر اور فقیری کا ٹوکرا لے کر وہ گھر گھر کے اندر جا کر کہتا تھا اللہ کے نام پر مجھے دے دو